اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نے داؤد کو خاص اپنے پاس سے فضل عطا کیا تھا اے پہاڑوں تم بھی تسبیح میں ان کے ساتھ ہم آباس بن جاؤ اور اے پرندوں تم بھی اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا